حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب تبوک کے موقع پر سفر میں ظہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ستر